کیا اللہ پر اس نے جھوٹ باندھا یا اسے سودا یعنی جنون ہے بلکہ وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے عذاب اور دور کی گمراہی میں ہیں